اور یاد رکھو وہ دن جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے پھر جن لوگوں نے شرک کیا تھا ان سے کہیں گے کہ ذرا اپنی جگہ ٹھہرو تم بھی اور وہ بھی جن کو تم نے اللہ کا شریک مانا تھا پھر ان کے درمیان عابد اور معبود کا جو رشتہ تھا ہم وہ ختم کر دیں گے اور ان کے وہ شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے